ان کے چچا سیدنا عبداللہ بن زید ماضنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے قبلہ رخ ہوئے اپنی چادر کو پلٹا اور دو رکت نماز پڑھی سفیان کہتے ہیں چادر کو پلٹنا یہ ہے کہ دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف کیا جائے حدیث نمبر انتیس سو چھتیس مسند احمد